پٹیالہ پیگ شام کی سیاہی پھیلتے ہی دور ساحل پر روشنی کے ننے ننے سے نشان ابھرنے لگے ایس ایس سیڈٹ مور جو اٹھارہ دنوں سے برابر ایک کبھی ہےکل دیو کی طرح سمندر کا سینہ چیرتا آ رہا تھا اب منزل کو قریب پا کر اسودہ خرامی پر اتر آیا مجھوں کے طوفانی تھیپڑے جو سمندر کی وسیع بیکرانی میں جہاز کو ایک تنکے کی طرح مارے مارے پھرتے تھے رفتہ رفتہ مدم پڑنے لگے اور ان کی تندی تیزی اور ابھار پر ایک بے جان سا سکون چھانے لگا جو منزل کو پا کر ہر آرزو پر چھا جاتا ہے وہ روشنی جو سب سے نمایاں ہے شاید مالابار ہل پر ہوگی نہیں مالابار ہل پر اتنی تیز روشنی کہاں سے آئی یہ تو تاج محل ہوٹل ہے ہاں ممکن ہے لیکن شاید یہ مجسٹک ہو نان سینس یہ گورنمنٹ ہاؤس کا بلب ہے کیا عجب کہ یہ کانگریس بھون ہو یا محمد علی جناح ہال ہو یا کمیونسٹ پارٹی کا دفتر اور وہ نورانی لکیر جو دائیں طرف کہکشاں کی طرح کھینچی چلی گئی ہے ضرور میرین ڈرائیو پر کمکموں کی جگمگاہٹ ہے رات کے اندھیرے میں وہ یوں نظر آتی ہے جیسے سلما کے کالے اور گھنے بالوں کی مانگ میں افشاں بھری ہوئی ہو جیسے پاربتی بائی تلے دار کالی ساڑی پہنے چھما ستاروں کا ہجوم نورانی لہروں کی طرح جھن ملا رہا ہو جیسے ہلڈا بیدنگ کا چوم پہنے بیچ پر لٹی لپٹی ہوئی ہو اور اپنے مرمری شانوں اور سینے کو کمان کی معنی تان کر کوسے قضا سے انگڑائی لے رہی ہو ڈیک پر مسافروں کا ہجوم گردنیں اٹھا اٹھا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ساحل کے ابھرتے ہوئے نشانوں کا عید کے چاند کی طرح انتظار کر رہا تھا کچھ دوربینیں لگائے کھڑے تھے کچھ دل کی آنکھیں واہ کیے ہوئے تھے اور بڑھتی ہوئی طریقے میں روشنی کا ہر نشان اور ساحل کی جانب زندگی کا ہر اثار ان کے رگو پے میں برقی جھٹکوں کی طرح اثر انداز ہوتا تھا پورٹس ماؤتھ سے لنگر اٹھانے کے بعد اٹھارہ دن سے برابر یہ ساڑھے بارہ سو کالے گورے پیلے بھورے مرد عورتیں اور بچے ایک خوشحال قبیلے کی طرح ایک ساتھ رہ رہے تھے ڈائننگ روم میں وہ اکٹھے کھانے پر بیٹھتے تھے بار روم میں سیاست فلسفہ ادب جنسیات پر دلچسپ مباحثے ہوتے تھے کبھی سوئمنگ پول میں تیرنے کے مقابلے کبھی ڈیک ٹینس کے میچ فینسی ڈریس بال بچوں کی دوڑیں برج فلیش کانسرٹ اور کبھی کبھی کیبنوں کے آس پاس یا ڈیکوں کے خاموش کونوں میں یا چمنیوں کی اوٹ میں درز دیدہ رومانوں کے مختصر لمحات اتنے مختلف لوگوں کو اتنے دن ایک دوسرے سے اس قدر قریب رہنے کا موقع بہت کم نصیب ہوا تھا اور اس احساس میں بھی ایک عجیب جنگانگت کا جذبہ تھا کہ اگر وہ ڈوبیں گے تو بھی ایک ساتھ اور منزل تک پہنچیں گے تو بھی ایک ساتھ اگرچہ ایس ایس سیٹرتھ مور میں ڈوبنے کا امکان پیدا ہی نہیں ہوتا تھا لیکن سفر میں دلچسپی اور ایڈونچر چاشنی بھرنے کے لیے بہت سی عورتیں اور بہت سے مرد دل ہی دل میں اس خطرناک امکان کو زندہ رکھنے پر مصر تھے اور لائن بیلٹ کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ منصوبے بھی منصوبے بھی گانٹ رکھے تھے کہ اگر کسی سنگلاک چٹان سے ٹکرا کر جہاز پاش پاش ہو جائے تو وہ کس کس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ڈوبنا پسند کریں گے جیسے جیسے بمبئی کی منزل قریب آتی گئی سمندر کی بے پناہ لہروں کے طوفان دھیمے بڑھتے گئے اس کے ساتھ ساتھ مسافروں کی برادری میں بھی کہیں کہیں انانیت کہیں انفرادیت کہیں رنگ کہیں نسل کہیں مذہب کے امتیازات سر اٹھانے لگے جان میکفرسن جو طویل رخصت سے واپس آنے کے بعد صوبہ بہار میں بھاگل پور کی کمیشنی کا چارج لینے والا تھا اب کچھ دنوں سے باقیوں سے لگ تھلگ رہنے لگا تھا اور صرف اب اس بار اس نے بار میں سیاسی مباحثوں سوئمنگ پول اور ڈکنگ اور فینسی بال میں پوسٹ مین بننے کے مشاغل ترک کر دیے تھے اور کھلے کالر کا قمیض اور خاکی نکر چھوڑ کر اب باقاعدہ سوٹ پہننا شروع کر دیا تھا مسز جیکسن نے کیبن بوائے کو پلیز اور بٹلر کو تھینک یو کہنا بند کر دیا کیونکہ اب اس کی مملکت قریب آ رہی تھی جس میں اس کا خامن پورے ضلع کا حق میں آلہ تھا اس ضلع کی آبادی ناروے کی آبادی کے برابر اور رقبہ ڈنمارک کے ملک سے زیادہ تھا یہ اعداد و شمار مسز جیکسن کی نوک زبان تھے اور وہ انہیں برمنگم اور لنکا شہر کے کارخانوں میں کام کرنے والے چچیوں خالاؤں اور بہنوں کو سنا سنا کر حیران و پریشان کر دیا کرتی تھی کل شام سے سردار جسونت سنگھ بھی نہ بار آیا تھا نہ فلیش میں اور نہ ہی اس نے ڈنر کے بعد ماہیا کے دردناک دوہے گا گا کر ہندوستانی میموں کو رلانے اور گوری میموں کو ہنسانے کی کوشش کی تھی یگانگت اور انسانیت کا خول جو سمندر کی وسطوں نے جہاز کے مسافروں پر چڑھا دیا تھا اب ان وسطوں کو عبور کرنے کے بعد برف کے تودے کی طرح پگھلتا جا رہا تھا اور جب سر شام دور ساحل پر روشنی کے نشان ابھرنے لگے تو ہر مسافر کا دائرہ انسانیت محدود ہو کر اجنبیت اور مغیرت کے اسی نقطے پر آ گیا جس پر وہ پورٹس ماؤتھ سے روانہ ہوئے تھے بیچ سمندر کے راست سمندر ہی میں ڈوب گئے اور ساحل کی آنکھ کبھی ان سے آشنا نہ ہو سکے گی ڈیک پر ایک نفسہ نفسی کا عالم تھا ہر شخص کی خواہش تھی کہ ساحل پر جو نئی روشنی جھل ملائے اس پر سب سے پہلے اسی کی نظر پڑے اور ہر روشنی کے ساتھ دلوں میں تصورات کی ایک نئی دنیا آباد ہو جاتی تھی کسی کو اس میں مالابار ہل نظر آتا تھا کسی کو تاج محل ہوٹل یا مجسٹک یا گورنمنٹ ہاؤس یا کانگریس بھون یا محمد علی جناح ہال یا کمیونسٹ پارٹی کا دفتر یا نجمہ کی مانگ میں افشاں یا دل افروز بائی کے سینے پر جھل ملاتے ہوئے سلم ستارے یا ہیلڈا کے جسم کے کہکشانی اکوس جان میک فرسن سوچ رہا تھا کہ اگر بھاگل پور کی کمیشنی کا ناظر اور ہیڈ اردلی اس کی پیشوائی کے لیے بمبئی نہ پہنچے ہوتے تو آئی سی ایس کی بائیس سالہ ملازمت میں یہ اس کے دل پر تیسرا چرکہ ہوگا پہلا چرکا اس کے درینہ خادم افضل کے ہاتھوں لگا تھا افضل کوئی سولہ برس سے اس کا پیرا تھا جس طرح جان فرسن کو آئی سی ایس کی ملازمت میں ایک بے تاج قسم کی بادشاہی کا چسکا پڑ گیا تھا اسی طرح افضل کو بھی سفید آقاؤں کی خدمت کی چاٹ تھی یہ شوق اسے سینہ بسینہ اپنے دادا سے وراثت میں ملا تھا اور کمپنی بہادر کے زمانے سے اس خاندان کے کسی فرد نے انگریزوں کے سوا کسی ہندوستانی گھرانے میں خدمت گزاری کی ذلت برداشت نہیں کی تھی اسی وجہ سے افضل کے زمین میں ایک ایسی دوغلی سرشت کی آمیزش تھی جو اسے بیروں اور خان ساماؤں کی عام برادری سے کچھ درجہ ممتاز اور ہندوستانی عیسائیوں کے نچلے طبقے کے ساتھ کسی حد تک ہمدوش کرتی تھی چنانچہ وہ لباس میں کمیز پتلون اور نیلے کمر بند والی سفید اچکن کا نہایت شدت سے پابند تھا اور زبان میں چرچ مشنری سوسائٹی کے پادریوں ایسی انگریزی نما اردو استعمال کرتا تھا یہ سلیقہ اس نے ابتدا میں محض فیشن کے طور پر اختیار کیا تھا لیکن امتداد زمانے نے اسے اس کی فطرت کا ایک جز بنا دیا یہاں تک جو جوں اس کی آقا جان مکفرسن کی اردو منجتی اور سمرتی گئی افضل کی زبان اپنے مرکز سے پھسل کر عجیب و غریب تراکیب بندشوں اور اسالیب کی دلدل میں پھنستی گئی یوں تو جان میکفرسن ہر چوتھے پانچویں سال باقاعدگی سے طویل رخصت پر انگلستان جایا کرتا تھا لیکن اس بار جب وہ روانہ ہونے لگا تو بہت کچھ ہچکچاہٹ اور تشویش کے بعد افضل نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا صاحب اگر آپ غصہ نہیں کھاتا تو ہم کچھ بولنا مانگتا ہاں افضل تم بولنے سکتا مگر یاد رکھو ہم بلیت سے تم کے واسطے اوور کوٹ نہیں لانا سکتا ادھر یہ جنس بہت کمتی اور بہت مہنگا ملتا اوور کوٹ کا بات نہیں صاحب ہم سمجھتا ہے کہ جنگ ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی تک بلایت میں شاید سگریٹ لائٹر آسانی سے ملنے نہیں مانگتا ورنہ ہم تمہارا یہ پرانا خواہش پورا کرتا تھا پرواہ نہیں صاحب ہم اپنا ڈیمانڈ نہیں بولنا مانگتا جان میکفرسن نے کن انکھیوں سے افضل کی طرف دیکھا ہر بار ولایت جاتے وقت افضل اسے اپنی فرمائشوں کی فہرست دیا کرتا تھا جس میں مختلف انو کی چیزیں شامل ہوتی تھیں wristwatch cigarette case overcoat پرانے suit fountain pen safety razor اور ایک بار اس نے دبے لفظوں میں یہ خواہش بھی کی تھی کہ اگر ولایت میں تیس اور چالیس سال کی عمر والی کوئی میم صاحب خالی ہو تو افضل برزا و رغبت اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا کیونکہ صاحب آپ جانتا ہے کہ ہمارا کلچر اس کنٹری کے نیٹو لوگ سے بہت ہائی کرتا ہے نیٹو عورت سے ہمارا گزر ہونا نہیں مانگتا وہ ہمارا لینگویج نہیں سمجھتا کانٹا چھری نہیں جانتا کموڈ نہیں کرتا ہم ان کے ساتھ سکھ ہوتا صاحب ہم ان کے ساتھ مر جائے گا اس فرمائش پر جان مکفرسن نے اسے ذرا سختی سے ڈانٹ دیا تھا اور بڑی بے رحمی سے اس پر انکشاف کیا تھا کہ ولیت کی میم صاحب افضل جیسے جاہل غیر مہذب اور کمینے انسان پر لمبے سے لمبا پائپ لگا کر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی آج افضل کی گفتگو سے ایسے شک ہوا کہ کہیں اس کی اب پرانی خواہش تو عود کر نہیں آئی چنانچہ حفظ مات قدم کے طور پر جان میکفرسن کی پیشانی پر تیوریوں کی بہت سی جھڑیاں نمودار ہو گئیں افضل اپنے آقا کی رگ رگ کو خوب پہچانتا تھا اس لیے وہ اس کے دل میں سر اٹھانے والے شبہات کو بھانپ گیا نہیں صاحب فکر نہیں وہ بات بھی نہیں ہے کون بات میم صاحب والی بات صاحب ہم اپنا پوزیشن خوب جانتا ہے صاحب ہم وہ خیال ڈسمس کر دیا جان میکفرسن کے ماتھے کی جھلیاں مدم پڑ گئیں اور اس نے رومال نکال کر اس میں بڑے زور سے ناک صاف کی صاحب ہم یہ معلوم کرنا مانگتا کہ کیا اب صاحب اس کنٹری میں واپس آئے گا جان میکفرسن کے تن بدن میں ایک زبردست جھٹکا لگا جیسے اس نے اچانک برقی رو کو چھو لیا ہو اس نے رومال نکال کر اس میں اور بھی زور سے دوبارہ ناک صاف کی صاحب آج مارننگ جب ہم بازار کرنے گیا تو وہ وہ راشکل رام پرشاد فروٹ والا بولتا کہ مسٹر افضل اب تمہارا ساں واپس آنے نہیں سکتا ہم سب انگریز لوگ کو خلاص کرنا مانگتا جان میکفرسن نے تیسری بار رومان نکال کر اپنے دماغ میں سرسراتے ہوئے بوجھ کو ہلکا کیا اگر رونا خلاف شان نہ ہوتا تو یقیناً اس کی آنکھیں بھی اسی شدت سے اس کی ناک کا ساتھ دیتی صاحب علی بخش بوچڑ بھی یہی ڈرتی بات بولتا اور نرائن دھوبی بھی مسخری کرتا کہ مسٹر افضل آپ برٹش راج ایک دم خلاص ہونا مانگتا صاحب اگر بریک فاسٹ لیٹ نہیں ہوتا تھا تو ہم ان سب ڈیم سوائن کو باری باری سے مزہ چکھاتا تھا لیکن صاحب صرف اپنا انفارمیشن کے واسطے ہم پوچھنا مانگتا کہ کیا اب صاحب اس کنٹری میں واپس آئے گا جان میکفرسن کے دل پر دوسرا چرکہ لندن میں اس وقت لگا جب وہ برکلے اسٹریٹ میں ٹامسن کی کک کے ہاتھوں ایس ایس سیٹرتھ مول میں اپنا برتھ ریزرو کروانے گیا تھا John Macpherson esquire O B E C I E I C S commissioner Bhagalpur Bihar India رجسٹریشن سیکشن والی لڑکی اس کا پتہ لکھتے لکھتے اچانک رک گئی اس نے رجسٹر پر جھکا ہوا سر اٹھا کر اپنے موٹے شیشے والی انک کے پیچھے سے جان میکفرسن کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ اس کے پاس چاند کی طرف سفر کرنے کا ٹکٹ خریدنے آیا ہو پھر لڑکی کے لمبوترے سے چہرے پر اداسی چھا گئی اور اس نے ایک سرد آ بھر کر جان میکفرسن پر دکھ اور رحم سے بھرپور نگاہ ڈالی going to collect your things sir لڑکی نے ذراہ ہمدردی گفتگو کا آغاز کیا اور جان میکفرسن کو کاؤنٹر کے سامنے کھڑے کھڑے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی چور چور ہو کر پتلون میں گر گئی ہو اب اگر بھاگل پور کی کمشنری کا ناظر اور ہیڈ اڈلی اس کے استقبال کے لیے بمبئی نہ پہنچے ہوتے تو یہ اس کی ضعیف دل پر تیسری جدید ضرب ہوگی اگر وہ نہ آئے ہوں اگر وہ نہ آئے نہ آئیں اپنی بلا سے جان میک فرسن نے صرف دو ہی روز تو بمبئی میں ٹھہرنا تھا اور گورنمنٹ ہاؤس کا دعوتی رکائز کو لندن ہی میں مل گیا تھا ادھر بھی اگر وہ نہ آئے یہ بھیانک خیال رہ رہ کر اس کے سینے پر سمندر کے تند لہروں کی طرح ٹکراتا تھا اور دور بمبئی کے ساحل پر جکے بعد دیگرے ابھرنے والے روشنی کے نشان طریق دھبوں میں بدل جاتے تھے اگر جان میکفرسن کو یہ یقین ہوتا کہ بمبئی کے ساحل پر اترتے کوئی اس کی ٹوپی اچھال کر سمندر میں پھینک دے گا یا زبردستی اس کی پتلون اتار کر بھاگ جائے گا تو بھی غالباً اس کے دل میں اس سے زیادہ پریشانی کا احساس نہ پیدا ہوتا جتنا جتنا کہ اب ناظر اور ہیڈ اردلی کے آنے یا نہ آنے کی بیم اور رجا سے پیدا ہو رہا تھا وہ پچھلے بائیس برسے ایک عظیم و شان سلطنت کو اپنے شانوں پر اٹھائے کھڑا تھا تاکہ اس پر کبھی غروب آفتاب نہ ہو اس فرض کی انجام دہی میں اس نے دن اور رات خون اور پسینہ ایک کر دیے تھے اس نے مچھروں کی پرواہ کی تھی نہ ملیریا کی سامپوں کا خیال کیا تھا نہ بچھوؤں کا سن سٹروک سے ڈرا تھا نہ حیض یا تعاون یا کالا آزار سے اس نے اپنی جوانی کا رس اپنے دماغ کا جوہر اپنے قلب کا سکون بے دریخ قربان کیا تھا تاکہ برطانیہ کے تاج میں کوہ نور کی چمک ماند نہ ہونے پہ لیکن اب جب کہ اس کے آرام کے دن قریب آ رہے تھے قدم قدم پر اسے ایک نیا دھکا لگ رہا تھا بات بات پر اس کے دل پر نئے نشتر چلتے تھے اب اس کی آنکھوں میں وہ پرانا نور باقی نہ تھا جس سے وہ تاج کی دھندلاتی ہوئی تابانی کو جلا بخش سکتا نہ ہی اب اس کے کندھوں میں وہ سکت تھی جس کے سہارے وہ اپنی سلطنت کو کبھی غروب ہونے والے آفتاب کے رخ پر سہارا دیے رکھتا جان میکفرسن کے سینے میں یہ خلش یوں جوش مار رہی تھی جیسے سوڈا واتر کی بوتل کا دھانا بھک سے پھٹ گیا ہو اس کی کن پٹیوں میں خون کی گردی شبلنے لگی گلے میں مچھلی کے کانٹے پھنس گئے اور آنکھوں پر دور بین لگا لی ہیلو جان کہو یار آج جاتی بہار کی بازی لگے گی سردار جسون سنگھ نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر تھپکی دی اور دوسرے ہاتھ سے تابش کی تاش کی گڈی کو عین اس کی ناک کے نیچے زور سے پھڑ پھڑایا جان میکفرسن کو یہ حرکت بہت ناگوار گزری جکا یا کہ اس کی آنکھوں میں اترے ہوئے آنسو خشک ہو گئے اس کی خمیدہ گردن میں تناؤ آ گیا سردار جسونو سنگھ کو کوئی جواب دیے بغیر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور غصے سے وہاں سے چلایا لمحہ بھر کے لیے سردار جسونو سنگھ دم بخود کھڑے کا کھڑا رہ گیا پھر اس نے جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھ کر جائزہ لیا کہ کسی اور نے تو اس کی یہ گت منتے نہیں دیکھ لی سامنے کچھ دور مسز جیکسن کھڑی مسکرا رہی تھی ایک زہریلی کارٹن والی مسکراہٹ جس میں نفرت حکارت اور تنز کے نشتر سانپوں کے ڈنکوں کی طرح لہرا رہے تھے جب سردار جسونو سنگھ کی آنکھیں اس سے چار ہوئیں تو مسز جیکسن نے بڑے وقار بڑے غرور سے اپنے سر کو کئی بار جنبش دی کہ ہاں سر اپنی اوقات تو پہچانو تم حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا سردار سونو سنگھ کے سینے میں گالیوں کا ایک غبار سا اٹھا وہ دیر تک ڈیک پر کھایا زیر لب گالیاں نکال نکال کر اپنا سینہ ہلکا کرتا رہا لیکن اس کے دل میں غصے کا جو شولہ بھڑک رہا تھا وہ کسی پہلو ٹھنڈا نہ ہوتا تھا پھر اس کے قدم اسے بے اختیار بار روم میں لے گئے بار روم میں لگے ہوئے آئینے میں دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک باریک سی لہر ابھری ہوئی تھی کیا یہ وطن پہنچنے پر خوشی کے آنسو ہیں لیکن اس کے دل کا چور پکار پکا کر اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ سردار جسونت سنگھ تم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ خوشی کے آنسو نہیں بلکہ دراصل تم رو رہے ہو کیونکہ جان میکفرسن نے تمہارے منہ پر تھوک دیا ہے اور مسز جیکسن تمہاری درگت پر جی کھول کے مسکرا رہی تھی بوائے ایک پیک وسکی اس نے گلا پھاڑ کر پکارا لندن پیک صاحب یا پٹیالہ پیک بارمین نے حسب معمول دریافت کیا سردار جسونو سنگھ نے خود اسے مختلف پیگوں کے پیمانے سکھائے تھے لندن پیگ سب سے چھوٹا تھا فرینچ پیگ اس سے زیادہ امریکن پیگ اس سے بھی زیادہ اور پٹیالہ پیگ سب سے بڑا کوئی نصف گلاس کے قریب سردار جسونو سنگھ اپنے دل کی دکھتی گہرائیوں میں کھویا ہوا تھا اس نے بار مین کی بات نہ سنی لندن پیگ صاحب یا پٹیالہ پیگ بار مین نے دوبارہ پوچھا لندن پیک کی ماں کو سردار جسون سنگھ نے چون کر ایک بھدی سی گالی دی دو تین پٹیالہ پیک پی کر اس کا دل کچھ ہلکا سا ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ جو گالی اس نے لندن پیک کی ماں کو دی تھی وہ اصل میں John Macpherson Mrs Jackson بلکہ جزیرہ انگلستان کی ساری ماں کو یکساں طور پر لگتی تھی اس خوشگوار احساس سے اس کے قلب اور دماغ پر کچھ آسودگی کچھ سکون کچھ سرور چھا گیا اور وہ بار میں بیٹھا جھوم جھوم کر جھوم جھوم کر لندن پیک کی ماں بہن اور بیٹی کو نئی نئی اچھوتی گالیوں سے نوازتا رہا اور پٹیالہ پیک پر پٹیالہ پیک پیتا رہا آدھی رات کے قریب جب رابرٹ لانگ جو نیو یارک پوسٹ کے نامہ نگار خصوصی کی حیثیت سے ہندوستان آ رہا تھا اپنی روزانہ ڈائری لکھنے بیٹھا تو اس نے یہ قلم بند کیا جہاز بمبئی کے ساحل کے عین سامنے لنگن انداز ہے کل صبح دس بجے یہ بلیئرڈ فائر میں داخل ہو کر اپنے مسافروں کو بندرگاہ پر اگل دے گا جیسے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا یہ تشبیح میری اپنی نہیں بلکہ میں شاہد کے خیال کو استعمال کر رہا ہوں جب کبھی وہ جہاز کی زندگی سے اکتا جاتا ہے تو کہا کرتا ہے کہ رابرٹ پڑھو کہ اے خدا تیرے سوا اور کوئی نہیں تیری ذات پاک ہے بے شک میں بہت ہی بڑا گناہ گار ہوں شاہد کہتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی تھی تو اس نے انہیں ساحل پر اگل دیا تھا شاید اس دعا کی مدد سے ہمیں بھی اس مگرمچ جیسے جہاز سے جلد نجات مل جائے رات کے اندھیرے میں بمبئی میں بجلی کے کمکموں اور میرین ڈرائیو پر چلتی ہوئی موٹر کانوں کی روشنیوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا اس وقت اس شہر میں کوئی خصوصیت دکھائی نہیں دیتی یہ امریکہ یا یورپ یا انگلستان کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے اس وقت اسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ شہر یوگیوں مہاراجوں گاندھی اور جناح کی سرزمین پر واقع ہے آج رات میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا ڈنر کے بعد جب میں سب سے اوپر والے ڈیک پر حسب معمول چہل قدمی کے لیے گیا تو ایک کونے سے سسکیوں کی لگاتار آواز آ رہی تھی مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ عموماً اس وقت اس ڈیک پر میرے سوا اور کوئی نہیں ہوا کرتا میں نے دیکھا کہ جان میکفرسن ڈیک کے جنگلے پر جھکا ہوا بے اختیار بلک بلک کر رو رہا ہے کچھ عرصے کے بعد مسز جیکسن شاید اس کی تلاش میں اوپر آئی تو وہ بھی اس کا ساتھ مل کر رونے لگی سردار جسونت سنگھ ساری شام بار میں بیٹھا ہوا شراب پیتا گالیاں بکتا گاتا اور ڈھارے مار مار کر روتا رہا سارا دن شاہد مجھے نظر نہیں آیا رات کو ڈنر پر بھی وہ موجود نہیں تھا میرے دریافت کرنے پر کیبن بوائے نے بتایا کہ وہ بھی اپنے برتھ پر منہ ڈھانپے پڑا رہا ہے شاید وہ بھی رو رہا ہو حیرت شاید یہ اس پرستار ملک کی خاصیت ہے نامعلوم اس کی فضا میں کتنی المناک صدیاں کپ کپا رہی ہیں میں اپنے دل پر بھی ایک عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا ہوں اس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں لیکن ہر لمحہ یہ بوجھ بڑھتا ہی جاتا ہے شاید دو چار خموش آنسو بہانے سے یہ مبہم سی خلش مٹ جائے لیکن میں ابھی اس ماحول کا شکار نہیں ہوا